عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروا نے ان سے ان کے والد نے ان سے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اور ان سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے گھر میں ایک مغیث نامی مخنص بھی تھا اس مخنص ہجڑے نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کل اللہ نے تمہیں طائف پر فتح عنایت فرمائی تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کو دکھلاؤں گا کیونکہ وہ سامنے آتی ہے تو کی وجہ سے اس کے چار شکنیں پڑ جاتی ہیں اور جب پیچھے پھرتی ہے تو آٹھ ہو جاتی ہیں اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ سے فرمایا کہ یہ مخنص تمہارے پاس اب نہ آیا کرے صحیح بخاری حدیث ہزار دو سو پینتیس